اجداد کو جو نعمتیں دی گئی تھیں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے رسول ہوئے ان پر کتابیں اتریں اور ان کے زمانے کے اور لوگوں پر انہیں مرتبہ دیا جیسے فرمایا وَلَقَدْ اختر نہ علم عالع العالمین یعنی انہیں ان کے زمانے کے اور لوگوں پر ہم نے علم میں فضیلت دی اور جگہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعْلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعْلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر انعام کی ہے تم میں اللہ نے پیغمبر بنائے تمہیں بادشاہ بنایا اور وہ دیا جو تمام زمانے کو نہیں دیا تمام لوگوں پر فضیلت ملنے سے مراد ان کے زمانے کے تمام دوسرے لوگ ہیں اس لیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یقیناً افضل ہیں اس امت کی نسبت فرمایا گیا ہے کن تم خیر امتن آیا تم بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو تم بھلائیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا مسانید اور سنن میں مروی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں تم سترویں امت ہو اور سب سے بہتر اور بزرگ ہو اس قسم کی اور بہت سی احادیث کا ذکر انشاء اللہ کن تم خیر امتن سور عمران کی آیت نمبر ایک سو دس کی تفسیر میں آئے گا اور کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں پر ایک خاص قسم کی فضیلت مراد ہے جس سے ہر قسم کی فضیلت لازم نہیں آتی راضی نے یہی کہا ہے مگر یہ غور طلب بات ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت اور تمام امتوں پر ہے اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام انہی میں سے ہوتے چلے آئے لیکن اس میں بھی غور و خوف کی ضرورت ہے اس لیے کہ اس طرح کا عموم ان سے اگلے لوگوں کو بھی شامل ہے اور حقیقت میں پہلے انبیاء ان میں سے نہ تھے جیسے ابراہیم خلیل اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سب کے بعد تھے جو تمام مخلوق سے افضل تھے اور جو تمام اولاد آدم کے سردار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صلاوات اللہ وسلم ہوں علیہ حشر میں کوئی سفارش اور فدیہ وغیرہ قبول نہیں ہوگا نعمتوں کا بیان کر کے اب عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا جیسے فرمایا ولا وزیر تم وزر اخرا یعنی کسی کا بوجھ کسی پر نہ پڑے گا ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا لکل امر امن ہم یوم یغنی اس دن یعنی قیامت کے روز ہر شخص اپنی فکر میں پڑا ہوا ہوگا فرمایا اے لوگو اپنے رب کا خوف کھاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور فرمایا ولا یقبل منها شفا الى الآر یعنی کسی کافر کی نہ کوئی سفارش کرے نہ اس کی سفارش قبول ہے ان کفار کو سفارش کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی اور جگہ اہل جہنم کا یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ افسوس آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی دوست ایک اور مقام پر ہے فدیہ بھی نہ لیا جائے گا ایک اور مقام پر ہے کہ جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں وہ اگر زمین بھر کر سونا دیں اور ہمارے عذابوں سے چھوٹنا چاہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ایک اور مقام پر ہے کافروں کے پاس اگر تمام زمین کی چیزیں اور اس کے مثل اور بھی ہوں اور قیامت کے دن وہ اسے فدیہ دے کر عذابوں سے بچنا چاہیں تو بھی قبول نہ ہوگا اور دردناک عذابوں میں مبتلا رہیں گے اور جگہ ہے گو وہ زبردست فدیہ دیں پھر بھی قبول نہیں ایک اور مقام پر ہے آج نہ تم سے بدلہ لیا جائے نہ کافروں سے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اسی کی آگ تمہاری وارث ہے مطلب یہ ہے کہ ایمان بغیر صرف سفارش اور شفاعت کا آسرا بیکار محض ہے قرآن کریم میں ہے اس دن سے پہلے نیکیاں کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور شفاعت اور جگہ ہے لا بیع فیہ ہی ولا خلال اس دن نہ بیع ہے یعنی خرید و فروخت نہ دوستی عدل کے معنی یہاں بدلے کے ہیں اور بدلہ اور فدیہ ایک ہے علی رضی اللہ عنہ والی حدیث میں شفاعت کے معنی نفل اور عدل کے معنی فریضہ مروی ہیں لیکن یہ قول یہاں غریب ہے اور صحیح قول پہلا ہے ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی یعنی کوئی حمایتی نہ ہوگا قرابتیں کٹ جائیں گی جا و حشم جاتا رہے گا کسی کے دل میں ان کی طرف سے رحم نہ رہے گا نہ خود ان میں کوئی قدرت و قوت رہے گی ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وہ وََ یو جیر و علیہ جار علیہ وہ اللہ پناہ دیتے ہیں اور اللہ کی پکڑ سے نجات دینے والا کوئی نہیں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا آج کے دن نہ اللہ کا سا کوئی عذاب کر سکے نہ اللہ کسی قید و بند ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا میں سرون اليوم مستسلمون تم اے کافر و آج کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ وہ سب کے سب آج گردن جھکائے تاب فرمان بڑے کھڑے ہیں ایک اور آیت میں ہے فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها یعنی جن کی وہ اللہ کے سوا اللہ کی نزدیکی کے لیے پوجا پاٹ کرتے تھے آج وہ معبودان باطلہ ان عابدوں کی مدد کیوں نہیں کرتے بلکہ وہ تو گم ہو گئے مطلب یہ ہے کہ محبتیں فنا ہو گئیں رشوتیں کٹ گئیں شفاعتیں مٹ گئیں آپس کی امداد و نصرت ہٹ گئی معاملہ اس عادل حاکم جبار و قہار اللہ تعالی مالک الملک سے پڑا ہے جس کے ہاں سفارش کی سفارشیں اور مددگاروں کی مدد کچھ کام نہ آئے بلکہ اپنی تمام برائیوں کا بدلہ بھگتنا پڑے ہاں یہ اللہ کی کمال بندہ پروری اور رحم و کرم انعام و اکرام ہے کہ گناہ کا بدلہ برابر دے اور نیکی کا بدلہ کم از کم دس گناہ بڑھا دے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں ذرا ٹھہرا تاکہ ان سے ایک سوال کر لیا جائے کہ آج یہ ایک دوسرے کی مدد سے ہٹ کر اپنی فکر میں کیوں مشغول ہیں بلکہ ہمارے سامنے گردن جھکائے اور تابع فرمان بنے کھڑے ہیں